تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی جب جی، کھویا ہوا پاؤ مجھے میری تنہائی میں خوابوں کے سوا میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں میرے کمرے میں کتابوں کے سوا میرے کمرے کو سجانے کی تمنا کمرے میں کتابوں کے سوا ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن مشدے عشرت انجام نہیں پا سکتا ہندی ایک رنگ ہے جس رنگ کا مارا ہوا ذہن مشتہ عشرت انجام نہیں پا سکتا زندگی میں کبھی آرام ہو